رب صل وسلم على حبيبك الكريم وعلى آله وصحابه صحاب سامعين السلام عليكم جناب کو معلوم ہے کہ آج توحید و شرک کے موضوع کی چوتھی قسط شروع ہو رہی ہے اس قسط میں ہی ناچیر پہلی یا تیسری قسط کی طرح اپنے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو باسن ناچیز نے عرض کیا تھا کہ بعض اجسام کی تخلیق بواسطہ انبیاء اور اولیاء اور عباد مکرمین مان لی جائے تو اس سے شرک لازمانہ اس سے شرک لازمانہ یہ ضروری نہیں ہے آج اسی سلسلے کو آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں ایک تو ایسے دلائل پیش کروں گا یعنی اقوال علماء اقوال علماء اور صوفیاء کرام کے اقوال اقوال علماء اور اقوال صوفیاء کرام ایسے پیش کروں گا کہ جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ بعض کاملین مثلا اہل بیت کرام اور بعض صحابہ کرام بعض اولیاء کاملین ان کا بعض امور تکوینیہ میں واسطہ ہونا ثابت کریں گے جن سے یہ اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ تخلیق اجسام ان کے واسطے سے ممکن ہے یا واقع ہے اور بعض اقوال ایسے ہوں گے کہ جو صرف اور صرف سید علمبیہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے کو یعنی مسئلہ ہے تخلیق کے اجسام اطان کو ثابت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص یعنی یعنی تو بعض بن جائیں گے تعمیمن بعض اختصاصاً اخبار اولا میں ایسے اقوال مبارک پیش کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ عموم پر دلالت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی وراثت میں اور بعض کاملین کو بھی یہ چیز یعنی تخلیق کے اجسام بعض اجسام محض واسطہ ہونے کی حیثیت سے محض واسطہ ہونے کی حیثیت سے عطا کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ میں سمجھا دوں جس سے اس باب کے اندر اس نظریے میں شرک اور توحید ممتاز ہو جائیں وہ یہ کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بعض کاملین اللہ تعالی کے واسطے سے امور تکوینیہ یا تخلیق اجسام یعنی تخلیق کے بعض اجسام کا کام سر انجام دیتے ہیں اس وقت اللہ جل جان کو واسطہ فی العروض کہتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ جب کوئی نبی یا ولی کسی جسم کو پیدا کرتا ہے تو باسطہ خدا یعنی اللہ جل شاہ حقیقت اس پیدا کرنے کے وصف کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور بندہ مجازن ہوتا ہے نبی ولی لہذا حقیقت میں تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ فیل اللہ کا ہوتا ہے جو کسی امر تکوینی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوتا ہے نا تو وہ فیل کس کا ہوتا ہے حقیقت میں وہی بات گاڑی پر بیٹھے ہوئے شخص والی مثال کہ گاڑی پر بیٹھا ہوا شخص چلنا اس کی صفت حقیقت میں نہیں ہے وہ گاڑی کی ہے لیکن گاڑی کے واسطے سے مجازن اس کے لیے بھی ثابت ہو رہی ہے نا اور وہاں پر نفی کریں اور کہیں کہ وہ نہیں چل رہا گاڑی چل رہی ہے جی بالکل ٹھیک ہے نفی صحیح ہے نا ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے یہاں پر ملحوظ خاطر رہے اللہ تبارک و تعالی وہ یہاں واسطہ فی العروض بن جاتا ہے سمجھ نہیں آئی اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے واسطے سے پیدا کیا آپ یہاں پر بندے کو واسطہ کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ کو بھی واسطہ کہہ رہے ہیں لیکن نام مختلف ہیں اللہ تعالیٰ واسطہ پھر عروج تھا وہ گاڑی والی مثال کی طرح اور بندہ یہ واسطہ فی ثبوت سفیر محض ہوتا ہے جس کا اور نام ہے واسطہ پھر سبور سفیر محاذ کی مثال رنگ ساز کپڑے کو رنگتا ہے اب کپڑے کو رنگنے میں کیا وہ واسطہ ہے کیا ہے لیکن خود رنگا نہیں جاتا بندے پر رنگ نہیں چڑھتا صرف کپڑے پر چڑھتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ واسطہ پھر ثبوت سفیر محض میں جو واسطہ ہوتا ہے نا اس کے لیے وصف ثابت ہوتا ہی نہیں کیا سمجھ نہیں آئی نہ حقیقت نہ مجازن کیا اور جو واسطے والی چیز ہوتی ہے جیسے کپڑا حقیقت متصف ہوتا ہے وصف کے ساتھ حقیقت متصف ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا بندہ نبی ولی وہ اس باب میں جب واسطہ ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے ہاں، بعض کو پیدا کرنے میں بعض امور تکوینیہ جو ہیں ان کو ظاہر کرنے میں سمجھ لگی تو بندہ واسطہ اگر ہوتا ہے تو وہ واسطہ تخلیق والی یعنی بند کر جانا